السلام علیکم اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں آپ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا کچھ ذہن میں ہے that was about internal auditing ایسا ہی ہے نا اس کو ہم نے کچھ تھوڑا سا بھی کمپلیٹ کرنا ہے چند ایک بہت اہم باتیں اس کے بارے میں رہ گئی ہیں اور پھر آج ان شاء اللہ تعالی ہم نے آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے ہم نے انٹرنل آڈیٹنگ کے ریفرنس میں جو باتیں سیکھی تھیں لاسٹ لیکچر میں اس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کچھ یوں تھی کہ انٹرنل آڈیٹنگ انٹرنل کنٹرول کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے یہ مینجمنٹ کی طرف سے اسٹیبلش کی جاتی ہے انٹرنل آڈیٹنگ تاکہ انٹرنل کنٹرول کی پروپر ایویلویشن ہو سکے مانیٹرنگ ہو سکے اور پھر انٹرنل آڈیٹر مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے کا مجاز ہوتا ہے یعنی کہ ایک امپلائی ہوتا ہے کتنا بھی انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو جائے بہر ہار اس پر ایک انفلوئنس موجود ہوتا ہے مینجمنٹ کا اب وہ انٹرنل آڈیٹر چونکہ کام جانچ پرکھ کا ہی کر رہا ہوتا ہے آڈیٹنگ کا ہی کر رہا ہوتا ہے ایویلویشن ہی کر رہا ہوتا ہے اور test audit test audit procedure test of control وغیرہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوتا ہے لہذا اس کا بیشتر کام ایکسٹرنل آڈیٹر بھی استعمال کر لیتا ہے لہذا ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ انٹرنل آڈیٹر اور ایکسٹرنل آڈیٹر کے مابین ایک کوڈینیشن موجود ہونا چاہیے باہم وہ مشاورت بھی کرتے ہیں نالج شیئرنگ بھی کرتے ہیں اب جب اس حد تک ایک لیول موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام اپنا لیتا ہے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ جی کچھ بیسک کرائٹیریا وہ پورا ہونے چاہیے اس میں ہم نے اس کے اسٹاف کے ریفرنس میں بھی بات کی اور اس کے انٹرنل آڈیٹر کے اپنے پروفیشنلزم کے بارے میں بھی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں اب بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرنل آڈیٹر جب یہ فیصلہ کر چکتا ہے کہ اس نے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام اپنانا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو وہ ایویلویشن کس طرح سے کرے گا کن کن جگہوں پر اس کی ایویلویشن ہونا چاہیے ایکسٹرنل آڈیٹر کی یعنی کہ ہم یہ بات دیکھنے جا رہے ہیں کہ how and external auditor evaluate internal audit working اس میں اب سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ آڈیٹ پروگرامز جو انٹرنل آڈیٹر نے بنائے ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں یا نہیں adequacy of the audit programs made by the internal auditor یاد رکھیے گا ہم انٹرنل آڈیٹر کے آڈیٹ پروگرامس کو دیکھنے کے بارے میں ان کو ایویلویٹ کرنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں first of all we must know کہ what is meant by audit program in fact audit program is a set of instructions which given by the auditor to its staff وہ جو آڈیٹ اسٹاف ہوتا ہے اس کو آڈیٹر کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے اچھا بھائی انسٹرکشنز کیوں دیتا ہے آڈیٹ پلان کے مطابق کام کرنے کی آڈیٹ پلان کو فلفل کرنے کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو ہم نے آڈیٹ پلان بنایا ہے اس آڈٹ پلان کو کس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس آڈٹ پلان کے مطابق کس طرح سے ہم نے آڈٹ کرنا ہے اس کے لیے جو سیٹ آف انسٹرکشن آڈیٹر کی طرف سے اس کے آڈٹ اسٹاف کو دی جاتی ہیں that is known as audit program اب ایکسٹرنل آڈیٹر تو یہ آڈٹ پروگرامز بناتا ہی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنل آڈیٹر نے جو آڈیٹ پروگرامز بنائے ہوں گے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے کے واسطے جو آڈیٹ پروگرامز انٹرنل آڈیٹر نے بنائے ہوں گے ان کی ایڈیکویسی کو چیک کرے گا ایکسٹرنل آڈیٹر ایویلویٹ کرے گا اس کو کہ جو سیٹ آف انسٹرکشن ہیں وہ ٹھیک ہیں درست ہے کیونکہ بھائی جو آڈیٹ اسٹاف نے کام کرنا ہے that would be according to the instruction given by the auditor نا اب انٹرنل آڈیٹر کی انسٹرکشن کی ایویلویشن اوکے یہاں پر اگر سیٹسفائی ہے تو ایکسٹرنل آڈیٹر کہے گا اوکے جی میں آپٹ کرتا ہوں اس کا کام اپنا لیتا ہوں نیکسٹ پوائنٹ کہ the work is perform by trained staff and the work of assistants is properly supervised, reviewed and documented. اس پوائنٹ کو بھی ریویو کیا جائے گا ایویلویٹ کیا جائے گا رادر کہ اب جو کام آڈیٹ سٹاف سے لیا جا رہا ہے وہ والا کام پروپرلی سپروائز ہو رہا ہے ریویو ہو رہا ہے یعنی کہ پہلے پلاننگ تو موجود ہے اس کی پلاننگ کے مطابق آڈٹ پروگرام بھی موجود ہے اب اس آڈٹ پروگرام کے مطابق جو آڈٹ سٹاف کام کر رہا ہے کیا اس کام کو ریویو کیا جا رہا ہے اس کو سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کہ بس چھوڑ دیا جو مرضی کرو بھائی ہم نے آپ کو ایک سیٹ پروگرام دے دیا اس کے مطابق کرو اب بھائی وہ آڈٹ سٹاف غلطیاں بھی کر سکتا ہے اس کی پروپر سپرویژن اور اس کا ریویو ہونا ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ از سف ایپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس واز کہ وہ جو انٹرنل آڈیٹر نے انسٹرکشن دیں ان کے مطابق اس کے audit staff نے کام کیا اس کام کے نتیجے میں جو آڈٹ ایویڈینس حاصل ہوئے کیا وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس ہے یا نہیں اب سفیشنسی اور اپروپریٹنس اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے تو آڈیٹ ایویڈینس جو ہے وہ سفیشینٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے بھلے وہ انٹرنل آڈیٹر نے ہی کیوں نہ حاصل کیے ہوں اب اگر سفیشنسی اپروپریٹنیس اس میں ہے تو ایکسٹرنل آڈیٹر کہے گا ٹھیک ہے جی اس کا کام میں اپنا لیتا ہوں لہٰذا وہ اس کی سفیشنسی اور اپروپریٹنس کو بھی ایویلویٹ کرے گا next point comes made are appropriate اس کے بارے میں اب ایکسٹرنل آڈیٹر ایویلویشن کر ہے کہ بھائی وہ اب ان سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس پر بیس کر کے جن کنکلوژ تک پہنچا کیا وہ اپروپریٹ ہیں درست ہیں وہی کنکلوژ ڈرا کرنا چاہیے تھا اس کو یا اس کو کوئی اور کنکلوژن ڈرا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اب اس کنکلوژ پر بیس کر کے اس کی رپورٹ بننی ہے نا اب وہ جو کنکلوژ انٹرنل آڈیٹر نے ڈرا کیا اس کنکلوژ کو آڈیٹر جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ ایویلویٹ کر ہے کہ کیا یہی کنکلوژ ہونا چاہیے تھا next comes reports prepared are based on the work done وہ جو رپورٹس اب وہ بنا رہا ہے انٹرنل آڈیٹر جو کام کیا ہے اس کے مطابق ہی رپورٹس بن رہی ہیں دیکھیں یہاں پر اب ایک بڑی سینسٹیو سی بات آ جاتی ہے انٹرنل آڈیٹر بہرحال مینجمنٹ کے انفلوئنس میں ہے مینجمنٹ کا امپلائی ہے اب جو وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے وہ اس کے کام سے مطابقت رکھنی چاہیے یہ نہیں کہ کام جو اس نے کیا اس کے مطابق رپورٹ نیگیٹو آ رہی ہے لیکن مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ اس کو پوزیٹو کریں بات کو ہو سکتا ہے کہ نہیں لہذا اب ایکسٹرنل آڈیٹر اس چیز کو ایویلویٹ کرے گا کہ جی ساری باتیں ٹھیک اس نے آڈٹ پروگرام ٹھیک بنایا اس نے پروپرلی سپروائز بھی کیا آڈیٹ اسٹاف کا کام اس کو ریویو بھی کیا اس کے ڈاکیومینٹس بھی اس نے چیک کیے کہ that was documented sufficient appropriate audit evidence بھی حاصل کیا اس سے اس نے پراپر کنکلوژ بھی حاصل کیا اب اس پر بیس کر کے اس نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ according to the work done نہیں ہے وہاں پر آ کر وہ جو ہے مینجمنٹ کی بات مانتے ہوئے رپورٹ کو ان کے مطابق بنا رہا ہے پاسبل ہے یا نہیں بالکل پاسبل لہذا یہاں پر یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی آڈیٹر کو جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے کہ جی جو رپورٹ ہے وہ اس کی ورکنگ فائل کے مطابق ہے یا نہیں اور پھر اگلی اہم بات کیا ہے کہ دا ایکسپشن اور unusual items have been properly resolved کہ ان کو جو انشیوژل آئٹمس تھیں جو ایکسپشنس تھیں اس اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر جو نارملی ہیپن نہیں ہوتی باتیں جو شاز اکاؤنٹنگ ایئر میں ہیپن ہوتی ہیں کوئی ایسے ایونٹس کوئی گینز اور لاسز جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھیں ان کے اوپر اس نے پراپرلی ان میٹر کو ریزالو کیا پراپرلی اس کے اوپر توجہ دی یہ بات بھی ایکسٹرنل آڈیٹر کو ایویلویٹ کرنا ہوگا اچھا اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس نے یہ ایویلوشن تو کر لیں اس نے جسٹ ایویلویٹ کیے آڈیٹ پروگرامس اس نے جسٹ یعنی کہ ایکسٹرنل آڈیٹر نے اس نے کا مطلب ایکسٹرنل آڈیٹر نے audit programmes of internal auditor وہ ایویلویٹ کیے ہیں اس کی سپرویژن اس کے ریویو اس کے ڈاکیومینٹس اس کے sufficiency appropriateness of the audit evidence اس کے کنکلوژ وغیرہ کو اس نے ویلیوٹ کیا کہ ٹھیک ٹھیک ہو رہے ہیں اس کی فائنل رپورٹ کو اس نے ویلیوٹ کیا کہ according to the work done ہے یا نہیں ہے ان یوزل آئٹمس کو وہ صحیح طور پہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لیکن ابھی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا انٹرنل آڈیٹر کا کام کیونکہ بہرحال اگر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کام کو اپنے ورکنگ پیپرز میں لے کر آنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی رسپانسبلٹی بن جائے گی اس سارے کام کی وہ صرف یہ کہہ کر نہیں اب بڑی ذمہ ہو سکتا کہ جی یہ تو میں نے انٹرنل آڈیٹر کا کیا ہوا کام جو ہے اپنایا تھا اور اس پہ بیس کر کے آئی ایم رپورٹنگ دس ایسی بات نہیں ہو سکتی اب وہ ٹیسٹ کرتا ہے اس کو اب جو ایکسٹرنل آڈیٹر ٹیسٹ کرتا ہے وہ کیا ہے جی number one reperforming the work done by internal auditor کہ اب ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو ری پرفارم کرتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کو نہیں ہنڈریڈ پرسینٹ کو نہیں کر سکتا ٹیسٹ بیسس پر ٹیسٹ بیسس پر ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر کے کیے ہوئے کام کو ری پرفارم کر رہا اس نے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جس آڈیٹ پروسیجر سے وہ والا آڈیٹ پروسیجر جو ہے وہ ری پرفارم کر رہا نمبر ایک یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ کا اور نمبر دو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ selecting few similar items and perform independent test وہی کام جو انٹرنل آڈیٹر کر چکا ہے انہی کاموں کے اوپر سیملر آئٹمس کو وہ سلیکٹ کرے اور ان پر انڈیپینڈنٹ ہو جائے اگر سیم ریزلٹس آ رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ جناب انٹرنل آڈیٹر نے ٹھیک کام کیا کوئی test of control internal auditor نے اگر لگایا اس نے جس لیول پر آ کر یا جس سیمپل کو اس نے ٹیسٹ کیا ایکسٹرنل آڈیٹر اب اس سیمپل کو ٹیسٹ نہ کرے وہ الگ سے سیمپل لے لے اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہوا اور اس سیمپل سائز پر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے اف ریزلٹس آر سیم تو اس کا مطلب ہے انٹرنل آڈیٹر نے کام ٹھیک کیا ہوا تھا اس کے کام کو اپنایا جا سکتا ہے ٹیسٹ بیس اور لاسٹ پوائنٹ جو اس کے اندر آپ دیکھیں گے testing of the work done by internal auditor by the external auditor وہ ہے observation of internal auditing procedures observe کریں ایکسٹرنل آڈیٹر صرف آبزرو کر رہا کہ انٹرنل آڈیٹنگ پروسیجر جو ہیں وہ درست ہیں یا نہیں تو my dear students internal auditing کے ریفرنس میں ایک بہت اہم نالج آپ نے حاصل کر لیا کہ انٹرنل آڈیٹر کا کام بہرحال ایکسٹرنل آڈیٹر استعمال کر سکتا ہے بشرطے کہ دس دس دس دس اینڈ دس جو کہ ہمارے لاسٹ لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں موجود ہیں باتیں ابھی تک انٹرنل آڈیٹنگ اچھا آج میں اب ایک نیا ٹاپک بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ انٹرنل آڈیٹنگ والی بات تو ختم ہو گئی بنیادی طور پر لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیلز موجود تھی انٹرنل آڈیٹنگ سے متعلق اور اس لیکچر میں آج کے اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو کچھ جو باقی باتیں رہ گئی تھیں especially evaluation and testing of internal audit کے ریفرنس میں وہ میں نے آپ کو آج بتا دیا اب آج جو میں نے آپ سے شیئر کرنا that is audit engagement letter یہ آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر یہ انفیکٹ آڈیٹر کی طرف سے لکھا جاتا ہے آڈٹ کلائنٹ کو جس میں کہ آڈیٹر ٹرمز آف انگیجمنٹ بتا دیتا ہے کہ جی ان ٹرمس پر میں آپ کی اینٹی کا آڈٹ کرنے والا ہوں لہذا جان رکھیے کہ میں نے آپ کی اس اینٹی کا آڈٹ کرنا ہے اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آڈیٹر اور کلائنٹ کے مابین طے پا جاتی ہیں اور ڈاکیومینٹ ہو جاتی ہیں کون لکھتا ہے یہ لیٹر آڈیٹر اچھا اب مجھے دوبارہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹر انٹرنل آڈیٹر وہ کہانی اب پاسٹ ہو گئی ہم نے انٹرنل آڈیٹر والی باتیں ختم کر دی اب انفیکٹ تو ہم ایکسٹرنل آڈیٹر کی ہی باتیں کر رہے ہیں نا وہ تو اس نے انٹرنل آڈیٹر کے کام کو اپنایا تھا پر ایکسٹرنل آڈیٹر جس کو اب میں صرف آڈیٹر ہی کہوں گا گڈ آڈیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر رہا ہے اور کچھ باتیں واضح کر رہا ہے کہ جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ہیں میرے اور آپ کے مابین جس پر بیس کر کے میں نے یہ آڈٹ کرنا لیٹر آڈیٹر ٹو کے کچھ بنیادی کانٹینٹس ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں نمبر ون ان پرنسپل کانٹینٹس میں سے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے objective of the financial statement اب یہ بات آڈیٹر باور کروا رہا ہے ان کو کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آپ نے بنائی ہیں اور جن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے ان کا آبجیکٹو کیا ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیوں بنائی جاتی ہیں اب آپ کو تو معلوم ہی ہے آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پرفارمنس بتا رہی ہوتی ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے cash inflows and outflows جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور نوٹس جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز جو سگنیفیکینٹ ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر اور پرزینٹ کرنے کے ریفرنس میں اور جو ایکسپلینٹری ڈسکلوئرس ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں بہرحال بنیادی طور پر آڈیٹر اپنے آڈٹ کلائنٹ کو یہ بات بتا دیتا ہے انگیجمنٹ لیٹر میں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کا آبجیکٹو کیا ہے اور دوسری اہم بات جو اس میں موجود ہوتی ہے وہ management responsibility for financial statement کے بارے میں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی ہے یہ بات بھی آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر میں آڈیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کو باور کرا دیتا کہ جی کل کو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جی I was responsible for of the financial statement I am not it was wholly of the responsibility of the management of the financial statement Not mind اس بات کو بھی انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کرنے کے بعد وہ نیکسٹ بات کرتا ہے اسکوپ آف دا آڈٹ کی scope of the audit means کہ میں نے آڈٹ کیوں کرنا میں نے بھائی ایک اوپینئن دینا آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے بارے میں اور وہ بھی میں نے یہ کہنا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹس نہیں ہے اس کے اندر لہذا میرا اسکوپ آف آڈٹ یہ ہوگا یہ پرنسپل کانٹینٹس کی باتیں کر رہا ہوں جو کہ لازمن انگیجمنٹ لیٹر کا حصہ ہونا چاہیے پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر کہ the form of any report or other communication کہ آڈیٹر بتا دیتا ہے کہ جو رپورٹ ہوگی اس کی فارم یہ ہوگی یا اس کے علاوہ بھی جو اگر ہماری کمیونیکیشنز ہوں گی تو اس طرز کی ہوں گی انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات بیان کر دی جاتی ہے تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ آئے کہ جی آپ نے تو اس طرح کی رپورٹ پیش کرنی تھی یا فلانی چیز کمیونیکیٹ نہیں ہوئی پہلے انگیجمنٹ لیٹر میں بتا دیا گیا نیکسٹ پوائنٹ کمس کہ the fact that due to certain certain factors factor auditors may not be able to detect all material misstatements due to fraud or error. کہ کچھ ایسی ان اوائڈیبل سرکمسٹانس ہو سکتی ہیں جس وجہ سے جن کی بنا پر کچھ فراڈس اور ایررز ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تو ان اوائڈیبل سرکمسٹانس کی صورت میں ہمیں نہیں کہا جائے گا ہاں وہ سرکمسٹانس اوائڈیبل ہونا چاہیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان اوائڈیبل اگر ہو تو وہ بات بعد میں جج کی جا سکتی اور ان پرنسپل کانٹینٹس میں لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ requirement of unrestricted access to records یہ بات ہم نے انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کر دینی ہے کہ ریکارڈ پر ہماری انریسٹرکٹیڈ ایکسیس ہوگی ہمیں کسی ریکارڈ کے بارے میں روکا نہیں جائے گا نہیں جناب آپ اس ریکارڈ کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر جو اوپینین فارم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں sufficient appropriate audit evidence required ہیں جن پر بیس کر کے ہم نے ایک ریزنیبل ایشیورینس تک پہنچنا ہے ایک کنکلوژ تک پہنچنا ہے اور پھر ہم نے اوپینین فارم کرنا ہے لہذا ہمیں اپنا اوپینین فارم کرنے کے لیے اگر کوئی ریکارڈ پر ایکسیس چاہیے تو آپ منع نہیں کریں گے یہ بات بھی انگیجمنٹ لیٹر میں بیان کر دی جاتی یہ تھیں جی پرنسپل کانٹینٹس جو بنیادی طور پر موجود ہونا چاہیے آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں اب نیکسٹ کچھ آپشنل کانٹینٹس کی بات ہم کرتے ہیں اب یہ آپشنل کانٹینٹس کا مطلب کہ جو چاہیں ہم تو انگیجمنٹ لیٹر کا حصہ بنا دیں چاہیں تو بے شک نہ بنائیں آپشنل ہے ہماری مرضی ہے وہ پرنسپل کانٹینٹس تھے جو کہ لازمی حصہ ہیں انگیجمنٹ لیٹر کا وہ تو ہم نے لکھنا ہی ہے اس کے اندر آپشنل میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کہ arrangements regarding the planning of the audit ہم نے اب اس آڈٹ کو جو پلان کرنا ہے اس کی پلاننگ کے لیے کچھ ارینجمنٹس ریکوائرڈ ہیں انفیکٹ یہ آڈٹ پلاننگ کی بات کیونکہ ہماری نیکسٹ لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہونی ہے اس لیے فی الحال اس کو میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں لے کر جاتا کہ آڈٹ پلاننگ ہے کیا بہرحال ہم اپنے آڈٹ کلائنٹ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ آڈٹ پلاننگ میں کچھ ارینجمنٹس ہیں جو کہ آپ کے سما ہوں گے وہ ہم نے آپ کو انگیجمنٹ لیٹر میں پہلے بتا پھر next comes expectation of receiving written representation آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ریپرزینٹیشن لیٹر کی بھی بات کی تھی کچھ لیکچرز پہلے کی بات representation letter is written by the audit client to the auditor اس میں وہ جو ریپرزینٹیشن دی ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتا ہے کچھ زبانی کلامی جو باتیں ہوتی ہیں آڈیٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں جس میں کہ پروویژنس کو کریٹ کرنے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کچھ فیصلے جو لیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور جو آڈیٹر اور آڈیٹ کلائنٹ کے مابین کچھ معاملات طے پائے جاتے ہیں ان کو ریٹرن ریپرزینٹیشن کے ذریعے سے آڈیٹر کو دے دیا جاتا ہے اب آڈیٹر اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں اس کا ذکر کر رہا کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ریٹرن ریپرزینٹیشن ضرور بھیجیں گے ان معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاکیومینٹڈ ایویڈینس موجود نہیں ہے لیکن ہمارے اور آپ کے مابین یہ چونکہ باتیں طے پائی ہیں اس لیے ہم ان کا ایویڈنس اپنی ورکنگ فائل میں رکھنا چاہتے ہیں لہذا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جناب ہمیں ریپرزینٹیشن لیٹر ضرور بھیجیں گے نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ request for confirmation of terms of engagement ہم یہاں پر اپنی انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جی آپ پلیز یہ جو لیٹر میں ہم نے ٹرمز بیان کی ہیں کہ آپ یہ یہ کریں گے ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو پلیز اکنالج کر دیجیے دیکھیے engagement letter is written by the auditor it is signed by the auditor لیکن اس کو اکنالج آڈیٹ کلائنٹ بھی کرتا ہے اور پھر یہ فائل میں لگ جاتا ہے سو معلوم کیا ہوا کہ انگیجمنٹ لیٹر پر آڈیٹر کے بھی سائن ہوتے ہیں اور آڈیٹ کلائنٹ کے بھی سائن ہوتے ہیں لیکن اس کو انیشیٹ کون کر رہا ہے آڈیٹر سمجھ آئی والی بات کہ آڈیٹر نے انیشیٹ کرنا ہے اس نے تمام کانٹینٹس اس میں لکھنے ہیں سائن کرنا ہے بھیجنا ہے کلائنٹ کو اس نے اکنالج کر دینا تو وہ کہہ رہا ہے پلیز جناب آپ اس کو اکنالج بھی کر دیجیے next point comes description of any other letter or reports the auditor expects to issue the client next point basis for computation of fee کہ آڈیٹر یہ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہے کہ جی میں جو آڈیٹ کر رہا ہوں آپ کا آپ مجھے فی کس طرح سے پے کریں گے یہاں پر اب کچھ بنیادی کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ آڈیٹر جو ہے وہ کیلکولیشنز بتا دیتا ہے ان کیلکولیشن کی بیسس بتا دیتا ہے اپنے کلائنٹ کو کہ جی میں جو فی چارج کروں گا آپ کو اس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے لیولز کے ڈفرینٹ ریٹس ہوں گے پر آر تو ٹائم بیسس پر میں جتنے ایکسپرٹس انوالوڈ ہوں گے اس آڈیٹ میں ان کی فی آپ کو چارج کروں گا plus out of pocket expense بھی آپ کو چارج کروں گا جس میں کہ میرے آڈٹ اسٹاف کی ٹریولنگ وغیرہ کے خرچے شامل ہوں گے لہذا یہ جو فی کی کیلکولیشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں بتا دیا جاتا ہے کہ فی کس طرح سے آپ کو انوائس کی جائے گی یہ تھی جی کچھ آپشنل پوائنٹس کہ جو آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں موجود ہوتے ہیں یا آڈیٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ لکھتے اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے کانٹینٹس کی will be included under some special circumstance special circumstance کی موجودگی میں آڈیٹر اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں ان کو شامل کرے گا اب وہ اسپیشل سرکمسٹانس کیا ہو سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پوائنٹس میں number one arrangement concerning the experts internal staff ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آڈیٹ کے دوران ایکسپرٹس کی بھی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے ایکسپرٹس کا کام بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ایکسپرٹس نے جو کام کیا ان کو ہم اپنانا چاہ رہے ہیں لائک ایکچورسٹ انہوں نے کچھ کیلکولیشنس کی ہیں یا اور کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس جن کی ورکنگ پر بیس کر کے اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی گئی ہیں یا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کلائنٹ کا سٹاف جو ہے لائک لیگل ایڈوائزر اس نے جو لیگل ایڈوائسز دی ہیں ان پر بیس کر کے کیا فائنینشل امپیکٹس آئے ہیں بعض اوقات پروویژنگ کی ہوتی ہے لیگل ایڈوائزرز کی ایڈوائسز پہ بیس کر کے پروویژن فار لاسز اسپیشلی کوئی ڈیمیجز کلیم کسی نے کیے اور کورٹ کیس ہے اور اس کے اوپر ایڈوائسز موجود ہوتی ہیں پھر انٹرنل آڈیٹر کا بذات خود کام تو اس طرح کے اگر حالات پیدا ہوئے ہوں تو ہم وہاں پر انگیجمنٹ لیٹر کے اندر ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں پر ان کے یہ کام ریکوائرڈ ہوں گے ان کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا آپ نے اسپیشل سرکمسٹانس ہیں اس صورت میں آپ یہ بات بھی کانٹینٹ کے طور پر انگیجمنٹ لیٹر میں لکھیں گے نیکسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ arrangement of initial audit only ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ یہ ایک اگر ذرا سن لیجیے گا اگر یہ انیشیل آڈیٹ ہے اس صورت میں ہم یہ چاہ رہے ہیں انیشیل آڈٹ کا مطلب کہ for the very first time ہم اس کلائنٹ کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے ہم یہ بات اپنے انگیجمنٹ لیٹر میں تحریر کریں گے کہ جناب ارینجمنٹس کیجیے پریڈیسیسر کے ساتھ ہماری ملاقات کے ہم چاہیں گے کچھ باتیں پری ڈیسر آڈیٹر جو ہم سے پہلے کا آڈیٹر تھا اس سے ویریفائی کرنا چاہیں گے ہم کچھ باتیں فار ایگزامپل اب پچھلے ورکنگ پیپرز تو ہمارے پاس نہیں ہیں ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ پچھلے ورکنگ پیپرز میں اوپننگ ان کے کلوزنگ بیلنس ان کے کلوزنگ بیلنس کیا تھے وہ ہمارے اوپننگ بیلنس ہونا چاہیے اس سال کے جس سال کا ہم نے آڈٹ کرنا کیا وہ اوپننگ بیلنسز ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں پچھلے ورکنگ پیپرز نہیں ریکوائرڈ ریکوائرڈ ہیں اب پچھلے آڈیٹر ہم تو نہیں تھے لہذا اس کے لیے ہمیں پریڈیسیسر آڈیٹرز کی ضرورت ہے وہاں سے ان کے ساتھ رابطہ ہمیں قائم کروا کر دیں جناب سو ان اسپیشل سرکمسٹانس میں ہم یہ بات بھی اپنے لیٹر میں تحریر کر دیں گے سو معلوم یہ ہوا کہ آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کے کچھ تو پرنسپل کانٹینٹس ہوں گے کچھ آپشنل کانٹینٹس ہوں گے اور کچھ کانٹینٹس ہوں گے اسپیشل سرکمسٹانس کی موجودگی میں تو یہ تینوں کانٹینٹس تینوں طرح کے کانٹینٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر کیا آڈیٹر کو جس بھی کمپونیٹ کے آڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا ہر کمپونیٹ کے لیے اس کو آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر تحریر کرنا ہوگا یعنی کہ لائک تین چار پانچ جگہوں پر برانچز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں اور برانچز کا الگ الگ آڈیٹور ہے اب کیا آڈیٹر ہر برانچ کے لیے انگیجمنٹ لیٹر بھیجے گا یا ایک ہی انگیجمنٹ لیٹر جو ہے کافی ہے فور آل اس بات کا تعین کرنے کے لیے بھی کچھ پوائنٹس ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں number one who appoints auditor of the component اب اس کمپونیٹ اس برانچ یا سبسڈری کمپنی اگر کہوں تو کنفیوز تو نہیں ہوں گے میں جان بوجھ کر سبسڈری کمپنی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا سبسڈری کمپنی مینس وہ کمپنی جس کمپنی پر آپ کی کمپنی کا کنٹرول ہے اب یہ میں آپ کا مطلب آڈیٹر والی بات نہیں کر رہا مجھے اب ایکسپلین کرنا پڑے گی یہ بات تھوڑی سی ایک ہوتی ہولڈنگ کمپنی ایک ہوتی سبسڈری کمپنی آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا گیا ہولڈنگ کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر اس ہی آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا گیا اس ہولڈنگ کمپنی کی سبسڈری کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر بھی اب وہ ہولڈنگ اور سبسڈری کا کیا مطلب ہے کہ holding is the company having control over the subsidiary company control means power to govern the operating and financing ڈس جو اس کے افیئر آپریٹنگ اینڈ فائنینسنگ ہے ان کا ڈیسیزن لے سکتی ہے ہولڈنگ کمپنی کنٹرول ہے اس کا اب وہ ایک کمپونیٹ ہے اب وہ جو آڈیٹر ہے ہولڈنگ کمپنی کا آڈیٹر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے اس نے انگیجمنٹ لیٹر ہولڈنگ کمپنی کو بھیج دیا وہی آڈیٹر اس ہولڈنگ کمپنی کی سبسڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا اب کیا وہ آڈیٹر اس سبسڈری کمپنی کو بھی آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجے گا یا نہیں یاد رہے ایک بات کہ ہولڈنگ کمپنی ہنڈریڈ پرسینٹ اگر شیئرز ایکوائر کیے ہوئے ہیں سبسڈری کمپنی کے تو شیئر ہولڈر جو ہولڈنگ کمپنی کے ہیں وہی شیئر ہولڈر سبسڈری کمپنی کے ہوئے نا اب سبسڈری کمپنی کا اور کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہے اس بات کو آپ نے فالو کیا holding company is the company that has control over the subsidiary company means کے ہولڈنگ کمپنی نے ہنڈریڈ پرسینٹ اس کے شیئرز ایکوائر کیے ہوئے اب یہاں پر ذرا باریکیاں جو ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ کچھ اور شرائط بھی مزید ہیں جن کی بنا پر ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے میں صرف ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوزیشن کی شرط پہ بات کر رہا ہوں تو ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوزیشن کی شرط پہ اگر میں بات کروں تو سبسڈری کمپنی کے hundred percent share holding company کے پاس ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہولڈنگ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرس ہیں وہی سبسڈری کمپنی کے شیئر ہولڈرس ہیں اور ان کو ہی آڈیٹر نے رپورٹ کرنا ہے فالو کیا اب جب ان کو ہی رپورٹ کرنا ہے وہی اپوائنٹنگ اتارٹی ہے سبسڈری کمپنی کی آڈیٹر کے لیے بھی اس کے آڈیٹ کرنے کے لیے بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس آڈیٹر کو سبسڈری کمپنی کے آڈٹ کے لیے الگ سے انگیجمنٹ لیٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پوائنٹ فالو کیا اب وہ ایک ہی انگیجمنٹ لیٹر سے کام چلا لے گا لیکن اگر سبسڈری کمپنی تو ہے لیکن اس سبسڈری کمپنی کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے hundred percent shares holding company نے ایکوائر نہیں کیے ہوئے وہ کسی کانٹریکٹ پر بیس کر کے سبسڈری ہے یا اسٹیچویٹ نے کہا تو سبسڈری ہے کسی بھی ایسی ریزن سے چار پانچ ریزن ہیں ڈائریکٹرز اس کے جو ہیں زیادہ تر ہولڈنگ کمپنی اپوائنٹ کرتی ہے اس وجہ سے وہ سبسڈری ہے لیکن شیئر ہولڈرس تو اس کے ہولڈنگ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ بھی ہیں نا اور شیئر ہولڈرس ہوتے ہیں جنہوں نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے آڈیٹر کو لہذا اپوائنٹنگ اتارٹی ہولڈنگ کی اپوائنٹنگ اتارٹی سے ڈفرینٹ ہے اب یہاں پر آڈیٹر کو آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا اس سبسڈری کمپنی کی طرف point clear appointment shareholders نے کرنی ہے آڈیٹر کی ہنڈریڈ پرسینٹ ایکویزیشن کی صورت میں اپوائنٹمنٹ جو شیئر ہولڈر ہولڈنگ کی کر رہے ہیں وہی سبسڈری کی کر رہے ہیں اگر ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے لیکن کنٹرول پھر بھی اسٹیبلشڈ ہے تو اپوائنٹمنٹ جو شیئر ہولڈرس کر رہے ہیں وہ کامن نہیں ہے لہذا ان کو پھر انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا next point whether a separate audit report is to be issued on the component اس کمپونیٹ کے لیے الگ سے کوئی ہمیں رپورٹ ایشو کرنا ہوگی اف یس yes, تو اوکے okay بھائی پھر انگیجمنٹ لیٹر بھی الگ سے بھیجیے اف نو ایک ہی رپورٹ اس کمپونیٹ کو بھی کور کر رہی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے ایک اور انگیجمنٹ لیٹر تحریر کرنے کی نیکسٹ پوائنٹ لیگل ریکوائرمنٹ کا ہے کہ اگر لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کمپوننٹ کے لیے انگیجمنٹ لیٹر بھیجنے کی تو پھر پھر تو تو باؤنڈ ہے بھائی بھیجنا ہی پڑے گا next point comes degree of ownership by parent یہ پوائنٹ ہم کنٹرول کے ریفرنس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈگری آف اونرشپ کیا ہے کنٹرول میں جب میں نے ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوزیشن کی بات کی تھی اور پارٹلی ایکوائرڈ کی بات کی تھی لیکن کنٹرول موجود ہے تو بہرحال وہاں پر پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب مزید اس کو بھی انگیجمنٹ لیٹر بھیجیں سبسڈری کو یا نہیں یہ بات ایکسپلین کر چکا ہوں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ بھی خاصی حد تک پہلے ایکسپلین ہو چکی ہے کہ degree of independence of the components management یہ کمپونیٹ یعنی کہ وہ سبسڈری کی مینجمنٹ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہے اس پیرنٹ کمپنی کی مینجمنٹ سے یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اگر تو hundred percent acquisition of net assets ہیں سبسڈری کمپنی کی تو پھر تو مینجمنٹ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہاں اگر پارٹلی ایکوائرڈ ہے اور وہاں پر ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے سیپریٹ انگیجمنٹ لیٹر میں بھیجنا پڑے گا انفیکٹ یہ ساری باتیں کنٹرول کے ریفرنس میں سبسڈری کمپنی اور ہولڈنگ کمپنی کے ریلیشن شپ کے ریفرنس میں میں پہلے آپ سے سے ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں اس لیے اب یہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تو بنیادی بات کیا ہے اپوائنٹمنٹ آف دا آڈیٹر اس کمپوننٹ کے لیے اگر الگ سے اتارٹی کر رہی ہے other than the holding company یا other than the main companies appointing authority تو پھر آڈیٹر کو سپریٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا اس دوسری کمپونیٹ اینٹی کی طرف اچھا جی اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اسی آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں کہ کیا آڈیٹر ہر سال آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجا کرے گا یا نہیں یعنی کہ ریکرنگ نیچر آف آڈیٹ کی صورت میں اب آڈیٹر کی کیا ذمہ داری ہے انگیجمنٹ لیٹر اپنے کلائنٹ کو بھیجنے کی اس میں چند ایک پوائنٹس ہیں کہ جن پوائنٹس کی موجودگی میں ان فیکٹس کی موجودگی میں آڈیٹر کو انگیجمنٹ لیٹر اپنے آڈیٹ کلائنٹ کی طرف بھیجنا ہوگا ہر سال یا جب بھی وہ معاملات اپیئر ہوں گے اکر ہوں گے تو آڈیٹر سمجھے گا کہ جناب اب مجھے آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا چاہیے وہ کیا ہے number one object and of the audit اگر کلاس جو ہے وہ آڈ کا آڈیٹ کا مقصد مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیں گے نہیں جناب آڈٹ کا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ایک فریش انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا نیکسٹ پوائنٹ کے اینی ریوائزڈ اور اسپیشل ٹرمز آف انگیجمنٹ اگر ایگزٹ کر رہی ہوں ٹرمز ریوائز ہو گئی فی وغیرہ کا مسئلہ ریوائز ہو گیا تو ہم ایک نئے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے وہ بتائیں گے next recent change of senior management یا بورڈ آف ڈائریکٹر اونرشپ اس آڈیٹ کی سینئر مینجمنٹ میں تبدیلی آ گئی سی ایف او تبدیلی ہو گیا تو بورڈ آف ڈائریکٹرس میں تبدیلیاں آ گئیں آنرشپ شپ تبدیل ہو گئی تو بھائی اب تو نیا انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے اور یا پھر چینج ان نیچر اور سائز آف دا بزنس بھائی جو ہمارا کلائنٹ جس سائز پر بزنس کر رہا تھا اب اس سے کئی گنا بڑے سائز پر بزنس کر رہا لہذا اب بھی ایک نیا انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے کیونکہ کئی مسائل اب ایسے اس کے سائز کے بڑھنے کی بنا پر اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں اکر ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھے لہٰذا اب نئے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے ہم ان کو کور کریں گے اور لاسٹلی اگر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے ہمیں قانون کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ ریفریش کریں تو ہمیں پھر انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا پڑے گا نیا سو جناب یہ تھی کل کہانی آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر کے ریفرنس میں جو کہ میں نے آپ کو بتائی اس میں بیسک کانٹینٹس اس کے principal contents optional contents special circumstances کی صورت میں جو کانٹینٹس ہیں انہیں ہم نے سیکھا پھر ہم نے یہ بات سیکھی کہ اگر کوئی کمپوننٹ کا بھی سیم آڈیٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کمپوننٹ کو انگیجمنٹ لیٹر بھیجنا بنتا ہے یا نہیں اور پھر ریکرنگ نیچر آف اگر آڈٹ ہے یعنی کہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا آڈٹ کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا ہم آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر پہلے اس کو بھیج چکے ہیں کہ ہر سال آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر بھیجیں یا نہیں تو اس کی باتیں بھی ہم نے کور کر لیں میں نے آپ لوگوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کی خاطر ایک اسپیسیمن بھی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پیش کر دیا آپ اس اسپیسیمن کو گو تھرو کریں گے تو آپ کو مزید اچھی سمجھ آ جائے گی کہ انگیجمنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کیا بات اپنے کلائنٹ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ آپ کو اسپیسیمن کے نیچے دو سگنیچرس کی جگہ بھی مل رہی ہوں گی ایک جو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرم ہے اس کے سگنیچرس یعنی کہ جو آڈیٹ کمپنی ہے جو آڈٹ کر رہی ہے جو آڈیٹ فرم ہے اس کے سگنیچرس اس کے انگیجمنٹ پارٹنر کے سگنیچر اور دوسرے جو آڈیٹ کلائنٹ ہے اس کے طرف سے ریپرزینٹیو کے سگنیچر یوں ہمارا انگیجمنٹ لیٹر کمپلیٹ ہوا اب جناب نیکسٹ ان شاء اللہ تعالی ہمارے دو ٹاپکس رہ گئے ہیں ایک پلاننگ کے ریفرنس میں اور ایک آڈٹ رپورٹ کے ریفرنس میں تو ذہنی طور پر تیار رہیے گا کہ نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا ان شاء اللہ تعالی آڈٹ پلاننگ کے موضوع پر تب تک مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ